تم ہمیں کیا سزا دے سکتے ہو تمہارے پاس تو آخری حربہ موت ہے ہم تو موت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کب موت آئے گی اور اپنے پیارے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی اس بے وفا دنیا میں کون رہنا چاہتا ہے جہاں اپنے اپنے نہیں ہے جہاں غیر اپنے نہیں جہاں داڑیاں رکھ کر علماء اور مجاہدین کی جاسوسیاں کرنے والے چاروں طرف ہمارے ہمیں گھیر کے رکھتے ہیں اس دنیا میں کون رہنا چاہے گا منافقت کے بیچ بوئے جا چکے ہیں اس دنیا میں کون رہنا چاہے گا جہاں مسلمان ملکوں میں جہاد کی بات کرنے پہ پابندیاں لگ رہی ہے اس دنیا میں کون رہنا چاہے گا جہاں مساجد کے ممبر و محراب سے جہاد کی دعوت بند ہے کہ کمیٹیاں اجازت نہیں دیتی کیا رب کے قرآن سے بھی جہاد کی آیتیں نکالو گے کیا کل تراوی پڑھانے والے سورہ برات نہ پڑھنا سورہ فتح نہ پڑھنا سورہ نصر نہ پڑھنا جہاد کی آیتیں نہ پڑھنا چاہ کل اپنے نبی کو بھی گالیاں دو گے ان کے پاس بھی ہتھیار تھے ان کے پاس بھی اصلیہ تھا ان کے چہرے پر بھی داڑھی تھی ان کے سر پر بھی بال تھے ان کے جسم پر جنگی لباس تھا چاہ کل نبی کو بھی گالیاں دو گے اس بے وفا دنیا میں رہنے سے تو شہادت کی موت کروڑوں گنا زیادہ بہتر ہے